دوسری سند اسی طرح کی روایت ہے البتہ اس میں ہے جب صحابہ آئے تو اس وقت آپ نے یمن کی بنی ہوئی معافری چادر لپیٹی ہوئی تھی اس روایت میں نصارہ کا لفظ نہیں ہے حدیث نمبر تینتیس سو اڑتیس مستد احمد